بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مبارک گھڑی آ پہنچی حضرت جبرائیل علیہ السلام غار خرا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف محسوس کی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے میں نے جواب دیا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں انہوں نے پھر مجھے پوری طاقت سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی اور اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو نصرانیت کے بڑے عالم تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جن کے آنے کی خبر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے اللہ کی قدرت بیج کو زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے اس کا خول بہت سخت ہوتا ہے کچھ بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دانتوں سے بھی نہیں توڑ سکتے لیکن یہی بیج یعنی سیڈز جب مٹی میں بو دیا جاتا ہے تو چند دنوں میں ایک نازک اور نرم پودا اس سخت بیج کو توڑ کر اور زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے آخر اس سخت خول کو کون توڑتا ہے اور زمین سے پودا کون نکالتا ہے قرآن کریم میں ہے یقیناً اللہ ہی اور ہیٹریوں کو توڑتا ہے ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زکاة کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کے آٹھ حصے متعین کر دیے ہیں فائدہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی قرآن کریم میں آٹھ قسم کے لوگوں کو زکاة دینے کا حکم دیا گیا ہے یتیم مسکین فقرا وغیرہ ایک بیس قرآن کریم نے بیان کی ہے تو حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو زکاة دینا ہے ان کے بارے میں قرآن ہی نے بیان کر دیا ہے اس کو کسی نبی کی چوئس پر نہیں چھوڑا گیا ہے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل یعنی فرض غسل فرماتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے پھر استنجا کی جگہ دھوتے پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے پھر تین دفعہ دونوں ہاتھ بھر کر یکے بات دیگر سر پر پانی ڈالتے پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے اخیر میں دونوں پاؤں ہوتے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اس طرح مشکل ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا خلاصہ یعنی جس طرح دودھ باہر آ جانے کے بعد ٹھنڈ میں دوبارہ جانا مشکل ہے اسی طرح اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو کا بہ جانا بلکہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کی آنکھیں ایسی ہے کہ اللہ انہیں کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا اور جس کے بدن پر وہ آنکھیں ہوگی وہ بھی جہنم میں جانے سے بچ جائے گا پہلی تو وہ آنکھ کہ وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگے یعنی جو آنکھیں مجاہدین کے لیے پہرا دیتی ہو ان اس آنکھ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا دوسرے نمبر پر عین من محارم اللہ کہ وہ آنکھ جو اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے جسے دیکھنے سے منع کیا ہے وہ آگ جب اس پر پڑ جائے وہ نیچے جھک جائے اللہ اس جا اس آگ کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا اور تیسرے نمبر پر آئین من خشیت اللہ کہ وہ آگ جو اللہ کے ڈر سے رونے والی ہو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا دمعت العاصی تطفی غضب ربی کہ جو گنہگار کے آنسو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا من تذکر فتیا وہ بکت رضی من الالہ کہ جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اس رونے پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں دو صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو یہ ایک ایک آنسو کا خطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر اجر دیتے ہیں اور آگے فرمایا کہ ایک آسو کے قطرے پر اللہ اس سے جنت میں ایک چشمہ نصیب فرمائے گا تو اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے ڈر سے رونے میں اور اسی بنا پر بلکہ ایک عجیب روایت آپ کو سناؤ زاد السعید میں ہمارے حضرت مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ کل قیامت میں ایک آدمی کو لایا جائے گا اس کے اعمال کو سامنے رکھا جائے گا نظر یہ پڑے گا کہ گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے بدیوں کا پلہ بھاری ہے نیکیوں کا پلہ کم ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا انفنیتو بیاب دیل النار کہ یہ تو میرا بندہ گنگار ہے اس کے نام عمل گناہ سے بھرے ہوئے ہیں پکڑو میرے فرشتے پکڑو اور پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دو فرشتے اسے پکڑیں گے اور پکڑ کر جہنم میں لے کر جائیں گے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے اللہ ہی اس کے آنکھوں کے ایک بال کو قوت گویائی دیں گے آئی لیش جو آنکھوں کا بال ہے آنکھوں کے اوپر جو بال ہے اللہ اس کو بولنے کی طاقت دیں گے حضرت خالی رحمت اللہ نے حدیث نقل کر کے اللہ اس سے طاقت دیں گے اور وہ آنکھوں کا بال وہ آئی لیش اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ مولا اس بندے نے گناہ کیا ہے میں آبجیکشن نہیں کرتا ہوں تیرا فیصلہ سر آنکھوں پر لیکن مولا میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے اللہ فرمائیں گے بول تیری کیا درخواست ہے تو وہ آئی لیش وہ آنکھوں کے اوپر کا بال اللہ کی وارکا میں کہے گا کہ مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ یہ آدمی جس کے بدن کی آنکھ کا میں بال ہو ایک مرتبہ یہ رویا تو نہیں تھا اس کے ٹیئرز تو نہیں گرے تھے لیکن اللہ تیرے در کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی بیٹھ ہو گئی تھی اور وہ آنکھیں جو تیرے ڈر کی وجہ سے بیٹھ ہوئی تھی اور بھیگ گئی تھی اس کی وجہ سے میں بھی گیا تھا وہ بال کہے گا میں بھیگ گیا تھا میں پسیج گیا تھا میں بیٹھو گیا تھا اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسو سے بدن کا جو حصہ بھیگ جاتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں تو اے میرے مولا میں تو بھیگ گیا تھا یہ تیرے ڈر سے اس کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلا وہ آنکھیں بھیگ گئی اور میں بھیگ گیا تھا اور اس قائدے کے مطابق تو انصاف یہ ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے محفوظ کر دیا مجھے تو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہیے جب اللہ ہی کی طاقت سے یہ بال بولے گا جب وہ یہ درخواست کرے گا خدا کی رحمت جوش میں آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے بال جہاں میں نے تجھ بھی معاف کر دیا اور جس کے بدن کا تو مال ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے جو اللہ کے ڈر سے آنسو نکل جائے ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو صحت اور تندرستی حاصل ہو اور اپنے اپنے والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک جنت والے عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے بلکہ تار قدری کی روایت ہے کہ اللہ نے زمزم کے پانی کو ایسا بنایا ہے کہ جس نیت سے آدمی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو قبول کریں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں تک بیان کیا کہ اگر کوئی بیمار آدمی ہے وہ زمزم کا پانی پیتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے اللہ اس بیماری سے مجھے شفا دے دے زمزم کی برکت سے اللہ اسے بیماری سے شفا دے دے گا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اگر کوئی بھوکا آدمی ہے اس نے زمزم کا پانی لیا اور یہ نیت کی کہ اللہ میری بھوک کو مٹا دے اللہ اس کی برکت سے اس کی بھوک کو مٹا دے گا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پیاسا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اللہ اس زمزم کی برکت سے میری پیاس کو بجھا دے اللہ اس کی پیاس کو بھی بجھا دے گا بلکہ فرمایا گیا ماں وہ زمزم لما شریف والا کہ جس نیت سے زمزم کا پانی پیو گے اللہ نے اس پانی میں وہ برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس جائز نیت کو پورا کر دے گا اخیر میں قرآن کی ایک نصیحت قرآن میں اللہ فرماتا ہے نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو گناہ اور ظلم و ذاتی میں کسی کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد و اللہ اللہ کا اللہ انتا نستغفرک و نتوب علی سبحان ربی کرم کی العزت یا امائی سے بول و علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين